نمبر اکیس حضرت آدم علیہ صلاۃ وسلام کے ایک ہزار پیدل حج عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان آدم علیہ صلاۃ وسلام اتل بیت یتن لم ہن من الہند علی رجلئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام ہند سے اپنے قدموں پر چل کر ایک ہزار مرتبہ بیت اللہ تشریف لائے اور ان سفروں میں کبھی بھی سواری پر سوار نہیں ہوئے یعنی سارے سفر پیدل فرمائے